عروہ بن زبیر نے کہا یا بن سعید بن عاص نے عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی سے شادی کی بعد میں اسے طلاق دے دی اور اسے اپنے ہاتھ سے بھی نکال دیا عروہ نے اس بات کی وجہ سے ان پر سخت اعتراض کیا تو انہوں نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی اپنے خاون کے گھر سے چلی گئی تھی عروہ نے کہا اس پر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے لیے اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو سترہ